بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد علی رسول کریم آلہ و صحابی اجمعین آج کی گفتگو کا عنوان ہے تدوین حدیث تدوین حدیث سے مراد اس پورے عمل کا ایک خلاصہ بیان کرنا ہے جس کے نتیجے میں احادیث نبوی کو جمع کیا گیا مرتب کیا گیا اور کتابی صورت میں مدون کر کے ہم تک پہنچایا گیا ممکن ہے آپ میں سے بعض کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ تدوین حدیث کا موضوع گفتگو کے آغاز میں ہونا چاہیے تھا سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے تھا کہ احادیث کیسے مدون ہوئی ان کی تاریخ تدوین کی کیا تھی لیکن یہ موضوع میں نے نسبتاً آخر میں اس لیے رکھا کہ ابتدائی چھ دن کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو جائے کہ جو لوگ علم حدیث کی تدوین کے نقطہ نظر سے شبہات کا اظہار کرتے ہیں ان کے شبہات کتنے بے بنیاد اور کتنے کمزور ہیں علم حدیث کے بارے میں محدثین کرام نے جس باریک بینی اور دقت نظر سے کام لیا ہے جتنی محنت محبت اور کاوش سے علم حدیث کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کیا گیا وہ پوری انسانی تاریخ کا ایک منفرد عجیب و غریب اور بے مثال کارنامہ ہے اس کارنامے سے جو لوگ واقف ہیں جن کو تھوڑا سا بھی اندازہ اس کارنامے کی عظمت کا اور اس کے میگنیچیوڈ کا اندازہ ہے وہ یہ بات سمجھ لیں گے کہ علم حدیث کی تدوین کے بارے میں و شبہات بالکل بے بنیاد نہایت کمزور اور بڑے فلمزی قسم کے ہیں یا تو یہ شبہات ناواقفی پر مبنی ہے اگر ناواقفی پر مبنی ہے تو کسی حد تک صرف نظر کیا جا سکتا ہے لیکن اگر یہ شبہات کسی بدنیتی پر مبنی ہے اور اسلام کے بارے میں کسی بدگمانی پیدا کرنے کی وجہ سے ہیں تو پھر یہ ایک بہت بڑا جرم بھی ہے انسانی جرم بھی ہے علمی جرم بھی ہے اور دینی اور مذہبی جرم بھی ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس جرم سے محفوظ رکھے جو اس غلط فہمی کا کسی وجہ سے شکار ہو گئے کہنے والے یہ کہتے ہیں اور یہ بات مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں کہی سب سے پہلے اس بات کا آغاز مغربی مستشقین نے کیا مغربی مستشرقین نے یعنی یورپ اور دنیا مغرب کے ان اہل علم نے جنہوں نے اسلامیات اور اسلامی علوم و فنون کا مطالعہ کیا سب سے پہلے ان کا نشانہ ذات علیہ محاب والسلام تھی اٹھارہویں صدی اور سترویں صدی ہجری میں جو کتابیں لکھی گئیں اور کسی حد تک انیسویں صدی کے آغاز میں ان میں بیشتر حملہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوتا تھا ایک مسلمان ان بے بنیاد اور غلیز باتوں کو نہیں دہرا سکتا جو یہ مغربی مصنفین اپنی کتابوں میں لکھا کرتے تھے لیکن بہت جلد ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ الزامات اتنے کمزور اتنے غیر علمی اور غیر عقلی ہیں کہ کوئی سنجیدہ اور منصف مزاج شخص ان الزامات سے متاثر نہیں ہو سکتا یا تو یہ وجہ ہوئی ہوگی یا خود ان کو اس کا احساس ہو گیا کہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہیں اس لیے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور اپنا حملہ قرآن پاک کی طرف طرف کر دیا توپوں کا رخ قرآن مجید ہو گیا اور قرآن مجید کے بارے میں بہت سی اور غلط فہمیاں پیدا کی گئیں انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے شروع میں قرآن پر انگریزی فرانسیسی جرمن اور دوسری مغربی زبانوں میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں جس میں قرآن پاک کے بارے میں ہر طرح کی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن چالیس پچاس سال کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی کمزور چیز ہے اور قرآن پاک اتنی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے کہ اس ان بنیادوں کو ہلانا ان کمزور اور بے معنی دلائل سے ممکن نہیں ہے چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کو بھی چھوڑ دیا پھر ان کے حملوں کا رخ حدیث نبوی کی طرف ہوا اور بڑے زور شور سے دنیا مغرب میں کتابیں آنی شروع ہوئی جن سے بڑی تعداد میں مشرق میں بھی لوگ متاثر ہوئے میں نام نہیں لوں گا ان میں سے بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے لیکن مغربی محققین کو جو لوگ حرف آخر سمجھتے ہیں اور کسی انگریز یا کسی یورپ کے مصنف کے قلم سے نکلی ہوئی کتاب کو تحقیق کا اونچا معیار سمجھتے ہیں وہ لوگ بڑی تعداد متاثر ہوئے اور انہوں نے احادیث کے بارے میں غلط فہمیاں دہرانی شروع کر دیں جو مغربی مصنفین دہرایا کرتے تھے الحمد یہ دور بھی ختم ہو گیا اب مغربی مصنفین نے بھی تسلیم کر لیا کہ علم حدیث کی بنیاد اتنے مضبوط اور گہرے ستونوں پر قائم ہے کہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا اب ان کا نشانہ اور چیزیں ہیں علم حدیث کے بارے میں ان حضرات کا کہنا یہ تھا دعویٰ یہ تھا کہ نہ سنت کا کوئی تصور تھا نہ حدیث کو رسول اللہ علیہ وسلم نے بطور ماخذ شریعت اور ماخذ قانون کے کبھی بیان کیا نہ حدیث کے نام سے کوئی فن موجود تھا نہ سنت کے حفاظت اور تحفظ کے لیے وہ سب کیا گیا جو بتایا جاتا ہے یہ سب پروپیگنڈا ہے یہ مغربی مصنفین کی بات میں عرض کر رہا ہوں ذرا غور سے سن لیجیے گا بعد میں تیسری چوتھی صدی ہجری میں مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے مختلف اقوام سے اچھی اچھی چیزیں حاصل کی اچھے اچھے اصول اپنائے ان کو ایک مذہبی تقدس دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوخ کر دیا اور یہ ساری سندیں اور یہ سب چیزیں جال سازی سے گھڑی گئیں اور یہ چیزیں سابقہ لوگوں سے منسوخ کر دی گئیں بظاہر جو آدمی علم حدیث پر ایک اتنا بھی جانتا ہو جتنا سمندر میں انگلی ڈال کے پانی حاصل کیا جائے اتنا بھی واقف ہو تو وہ اس بات کے بے بنیاد ہونے کا اسی طرح قائل ہوگا جیسے کوئی بھی بدعت کا انکار کیا جائے تو آدمی اس سے اتفاق نہیں کرتا لیکن جن لوگوں کو علم حدیث سے واقفیت نہیں تھی یا مغرب سے بہت زیادہ متاثر اور مروب تھے انہوں نے اس بات کو اس طرح دہرانا شروع کیا کہ بڑی تعداد میں مسلمانوں کے لوگ اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئے یہ کہا جانے لگا کہ احادیث کی بنیاد محض زبانی کہیں سنی باتوں پر ہے امام بخاری نے اپنے زمانے میں جو ادھر ادھر کی باتیں رتب و یابی سنا وہ جمع کر دیا باقی سب فضول ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ ناقابل اعتبار ہے جب یہ بات کہی گئی تو محدثین نے اور علماء حدیث نے ایک نئے انداز سے علم حدیث کی تاریخ پر غور و خوض شروع کیا اول تو میری جو چھ گفتگویں پچھلے دنوں میں رہی ہیں ان کو سننے کے بعد یہ بات آپ کو ویسی بے بنیاد معلوم ہوگی اور یہ خیال ہوگا کہ یہ اتنی کمزور بات ہے اتنی غلط بات ہے اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے چنانچہ شروع میں مسلمان علماء کا یہ رویہ رہا اس لیے کہ وہ حدیث سے واقف تھے علم حدیث پر ان کی نظر تھی ان کو یہ چیز اتنی کمزور اور اتنی ستی اور مدر کا خیز معلوم ہوئی کہ انہوں نے اس کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا لیکن کچھ عرصے بعد محسوس ہوا کہ مسلمانوں میں وہ لوگ جو علم حدیث سے واقف نہیں ہیں اور مغربی تعلیم یافتہ ہیں اسلامی علوم و فنون سے جن کو مس نہیں ہے وہ ان باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں تو مسلمان علماء نے علم حدیث کے ذخائر سے اور تاریخ کی شہادتوں سے وہ معلومات جمع کی جن سے یہ ثابت ہو کہ علم حدیث کا تحفظ کیسے ہوا ہے ان میں سے بعض کا ذکر پچھلی گفتگو میں آ چکا ہے کچھ کا ذکر میں آج کی گفتگو میں کرتا ہوں پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ علم حدیث کا سارا ذخیرہ زبانی روایات کی بنیاد پہ منتقل ہوا ہے اگر یہ مان لیا جائے بالفرض ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ زبانی روایات کی بنیاد پہ منتقل ہوا ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا زبانی روایت کی بنیاد پر کوئی چیز منتقل نہیں ہو سکتی کیا ماضی میں زبانی روایات کی بنیاد پر علوم و فنون کے ذخائر منتقل نہیں ہوئے کیا اگر ماضی میں کچھ ذخائر زبانی روایت کی بنیاد پر منتقل ہوئے ہوں تو کیا ان کے بارے میں اسی طرح شک و شبے کا اظہار کیا گیا ان تینوں سوالات کا جواب نفی میں ہے دنیا کی بہت سی اقوام کی تاریخ اور دنیا کی بہت سی اقوام کے علمی ذخائر زبانی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوئے ہیں آج اگر اس اصول کو مان لیا جائے مسلمانوں کی حد تک کہ جو چیز زبانی روایات کی بنیاد پر منتقل ہوئی ہے وہ ناقابل قبول ہے اور ناقابل بھروسہ ہے تو پھر مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی ہر قوم کی روایات دریابرد کرنے کے قابل ہیں اس لیے کہ دنیا کی ہر قوم میں جو روایات مذہبی اور غیر مذہبی ادبی اور غیر ادبی علمی اور غیر علمی منتقل ہوئی ہیں وہ آغاز میں زبانی ہی بنیادوں پر منتقل ہوئی اس لیے پوری دنیا کے تمام غیر تحریری ذخائر کو اور تحریری ذخائر بھی زبانی روایات پر مرتب ہوئے ان سب کو دریا برد کر دینا چاہیے ظاہر ہے اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا یونانیوں کا سارا ذخیرہ آج تک کیسے پہنچا جو لوگ یونانیوں کے علوم و فنون پر اظہار تعجب کرتے ہیں ان سب کو ہاتھ دھو لینے چاہیے اور اس پورے ذخیرے کو دریا برد کر دینا چاہیے کیا آج افلاطون کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مکالمات کا کوئی نسخہ موجود ہے کیا آج ارستو کی کوئی پوئٹیکا اور یہ کتابیں جو منطق پر ہیں کیا موجود ہیں کیا حکیم افلاطون اور جالینوس کے نسخے یا ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج موجود ہیں اگر وہ موجود نہیں ہیں تو جس بنیاد پر علم حدیث کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کیا جاتا ہے انہی بنیادوں پر ان تمام علوم و فنون کا انکار کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ نسخے جال نوس اور افلاطون نے نہیں بلکہ بعد کے کسی آدمی نے مرتب کیے تھے اور غلط منسوب کر دیے گئے یہ بات تو بڑی عجیب و غریب ہے کہ جو چیز اہل مغرب سے منسوب کی جائے وہ ہر نسبت قابل قبول ہے چاہے کتنی کمزور ہو اور جو نسبت مسلمانوں سے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو وہ کتنے ہی روز روشن کی طرح ہو کتنے ہی آہنی سلسلے سے منسلک ہو اس کا انکار کر دیا جائے یہ بات قابل قبول نہیں ہے پھر مزید بنا جو چیز تاریخی طور پر ثابت ہے اور نہ صرف ثابت ہے بلکہ بارہ سو تیرہ سو سال سے بھی زیادہ مدت تک لوگ اسے اتفاق کرتے رہے ہیں وہ عربوں کے حافظے کا معاملہ ہے عربوں کا حافظہ ضرب النسل تھا عربوں نے اپنے حافظے کی بنیاد پر جو ذخائر محفوظ رکھے ہیں اسلام سے پہلے کے ذخائر جن کی بنیاد پر مغربی مصنفین اسلام پر بہت سے اعتراضات کرتے چلے آئے جن کی بنیاد پر ان کو یہ پتا چلا کہ کفار مکہ اسلام پر کیا اعتراض کرتے تھے وہ ذخائر کس حوالے سے پہنچے اب یہ بات کہ اگر کفار مکہ نے کوئی اعتراض کیا ہے اسلام پر وہ اعتراض تو پتھر کی لکیر ہے اور آہنی دلیل ہے اس لیے کہ کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا وہ تاریخ میں موجود ہے وہ کس تاریخ میں موجود ہے وہ بھی انہی تاریخوں میں ہے جو زبانی روایات کی بنیاد پر ہم تک ہم نے آپ کو پہنچائی مسلمانوں نے دنیا کے سامنے رکھی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ روایات تو قابل قبول ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو جہل نے یہ کہا اور ابو لہب نے یہ کہا اور عبداللہ ابئی نے یہ کہا لیکن وہ روایت مشکوک ہے سیدنا ابو کے صدیق نے اس طرح سے فدائیت کا مظاہرہ کیا اور سیدنا عمر فاروق نے اس طرح اسلام کی خدمت کی اگر قابل قبول ہے تو سب قابل قبول ہے ناقابل قبول ہے سب ناقابل قبول ہے یہ دونوں میں فرق اور امتیاز کی کوئی بنیاد نہیں ہے پھر اسلام سے پہلے کے جو ذخائر عربوں نے محفوظ کیے ہیں عرب شاعری کے نمونے عربوں کے خطابت کے نمونے جاہلیت کے نمونے جن لوگوں نے اپنی عمریں کھپائی ہیں جاہلی ادب کے نمونے جمع کر کے محفوظ کرنے میں لوگوں کو سینکڑوں اشعار پر مشتمل قصائے زبانی یاد تھے وہ حافظے کی مثالیں زب المسل ہیں وہ اتنے تواتر کے ساتھ اور اتنی کثرت کے ساتھ منقول ہیں کہ کوئی آدمی ان کا انکار نہیں کر سکتا اگر کوئی اس کا انکار کرے کہ امر القیس کے نام کا کوئی شاعر تھا اس نے مشہور قصیدہ لکھا تو وہ اس کا بھی انکار کر سکتا ہے کہ ہٹلر نام کا کوئی فرماروا جرمنی میں تھا یا وہ تاریخ کی ہر چیز چیز کا انکار کر سکتا ہے جن لوگوں نے یہ سینکڑوں قصائد جو تسلسل کے ساتھ تواتر کے ساتھ اسلام کی پہلی صدی سے مشہور چلے آ رہے ہیں اسلام سے پہلے سے مشہور چلے آ رہے ہیں جو قوم ان چیزوں کو محفوظ رکھتی ہے صرف ادبی ذوق اور دلچسپی کی وجہ سے وہ اس غیر معمولی دینی جذبے اور حمیت کی وجہ سے جو صحابہ کرام کو حاصل تھی اس غیر معمولی محبت اور عقیدت کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ان کے دلوں میں موجود تھی کیوں وہ اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے عربوں کے حافظے کی مثالیں دیکھنی ہوں تو جاہلی شاعری کا جاہلی ادب کا مطالعہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے کئی کئی سو سال پہلے کے قصائد لوگوں نے نقل کیے ہیں اور آج تک اسی طرح محفوظ ہیں حضور علیہ صاحب وسلام کی پیدائش سے کم و بیش نوے سال پہلے نوے سال پہلے ایک شاعر تھا جس کا نام تھا الفند الزمانی نوے سال پہلے اس کا انتقال ہوا تھا کب اس نے یہ شعر کہے اپنے انتقال کے آخری سال بھی کہے ہوں جس سال مرا اسی سال کہ فرض کر لیجئے تو حضور کی ولادت سے نوے سال پہلے اس نے یہ شعر کہے صفح نا ان بنی زہل وکل نل قوم اخوان یہ اس کے اشعار ہے صفح نا ان بنی زہلن وکل نل قوم اخوان اصل ایام ارج نقم کانو فلما صرح الشر وامسا وهو مشئی نا مشیت اللہ غدا و غضبان جو قوم ان اشعار کو محفوظ رکھ سکتی ہے کہ آج چودہ سو چوبیس میں میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں وہ قوم احادیث اور قرآن پاک کو کیوں محفوظ نہیں رکھ سکتی پھر یہ مفروضہ اپنی جگہ غلط ہے کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے جب تک تحریری شہادت نہ ہو وہ محفوظ نہیں رکھ سکتی حالانکہ اگر صرف تحریری شہادت ہو تو وہ بھی مشکوک ہے اس تحریری شہادت کے بارے میں کیسے پتا چلے گا کہ یہ وہی تحریر ہے جو فلاں سن میں لکھی گئی فرض کیجئے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا کوئی مجموعہ جو سیدنا ابو حرارہ نے لکھا تھا وہ آج موجود ہوتا کہیں اور مستشقین کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ مجموعہ نہیں ہے یہ تو بعد میں کسی نے لکھ کے منسوخ کر دیا پھر کیا ہوتا انکار کرنے والا اس کا بھی انکار کرتا ماننے والے تو بغیر اس کے مان رہے ہیں انکار کرنے والوں کے لیے ہر چیز کا انکار ہو سکتا ہے انکار کرنے والے تو قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں جو ہر طرح سے تواتر کے ساتھ پہنچا ہے اس لیے کسی موافق یا مخالف کے انکار سے بات نہیں بنتی بات اس کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے دلیل اس بنیاد پر قائم ہوتی ہے کہ جو چیز پہنچائی گئی وہ کتنے استناد کے ساتھ پہنچائی گئی کتنی قوت اور اہتمام کے ساتھ اس کو محفوظ رکھا گیا اور اس کے متن کی جو اصالت ہے یعنی پیورٹی ہے پرسٹین کیریکٹر ہے متن کا اس کو آگے کس طرح سے منتقل کیا گیا جس طرح سے اللہ نے عربوں کو حافظے سے نوازا اسی طرح سے یہ اللہ کی عجیب غریب سنت ہے میں اس کا مشاہدہ آپ کو بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت رہی ہے کہ جو علم حدیث سے دلچسپی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حافظے میں اضافہ کر دیتا ہے اس دور میں بھی بہترین حافظہ جن لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا یا آئندہ دیکھنے کا موقع ملے گا وہ وہ ہیں جو علم حدیث سے وابستہ رہے جن کا علم حدیث سے اختصاص کا تعلق رہا میرے ایک استاد تھے میں انشاءاللہ شاء آخری دن ان کی صنعت سے ایک حدیث آپ کو سناؤں گا مولانا عبد الرحمان صاحب مینوی سوات کے قریب کسی علاقے کے رہنے والے تھے پٹھان تھے اردو بہت کم جانتے تھے جب میں ان سے حدیث پڑھتا تھا تو عربی پشتو اردو ملا جلا کے بولا کرتے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد درس کا آغاز کرتے تھے اور زہر تک مسلسل پڑھایا کرتے تھے اس کے بعد زہر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے کے بعد واک کرنے جایا کرتے تھے مغرب کے بعد کچھ طلبہ کو ایک اور کتاب پڑھایا کرتے تھے اور عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے تحجد ود اٹھا کرتے تھے میں نے ان کے کمرے میں کوئی کتاب کوئی نوٹس کوئی یادداشتیں کوئی اس طرح کے پوائنٹس بھی لکھے ہوئے نہیں دیکھے جیسے میں رکھتا ہوں کچھ نہیں ہوتا تھا ان کے سامنے اور فجر کے بعد بیٹھتے تھے اور زبانی بیان کرنا شروع کرتے تھے پڑھنے والا حدیث پڑھتا تھا ایک طالب علم اس کے بعد وہ اس حدیث پر زبانی گفتگو کیا کرتے تھے اور بتا دیا کرتے تھے کہ اس حدیث میں دس مسائل ہیں اس میں گیارہ مسائل ہیں اس میں پندرہ مسائل ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے اس کے بعد آگے چلو اور ہر راوی پر ایک ایک کر کے جرا کرتے تھے یا تعدیل کرتے تھے کہ اس راوی کے بارے میں فلاں نے یہ لکھا ہے فلاں نے یہ لکھا ہے فلاں نے یہ لکھا ہے اور ہر راوی کی پوری تفصیل بیان کیا کرتے تھے اس حدیث میں جتنی ویریشن ہیں وہ سب بیان کیا کرتے تھے میں نے ان کو کسی کتاب کو چیک کرتے نہیں دیکھا اگر میں ان کو نہ دیکھتا تو میں کبھی کبھی شاید اس شبے میں پڑ جاتا کہ جو محدثین کے یادداشت اور حافظوں کے بارے میں سنا ہے وہ شاید مبالغہ آمیز ہو لیکن چونکہ میں نے خود دیکھا اس لیے مجھے کسی مبالغہ آمیزی کا میرے ذہن میں وسوسہ نہیں آتا اور بھی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جس سے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ علم حدیث سے وابستہ رہنے والوں کے حافظے میں خاص برکت پیدا فرما دیتا ہے جو باقی لوگوں کے حافظے میں اکثر نہیں ہوتی امام احمد ابن حنبل جن کے نام سے ہر مسلمان واقف ہے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ان کے پاس جو تحریری ذخائر تھے اپنے یادداشتوں کے علم حدیث کے وہ بارہ اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھے عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے حمل قرآن مجید میں بھی ہے حمل وانا بھی ایک اونٹ کا بوجھ تو حمل اس وزن کو کہتے ہیں جو ایک اونٹ پر لادا جا سکے اور ایک اونٹ پر دونوں طرف لادا جاتا ہے دونوں کو ملا کے حمل کہتے ہیں تو امام احمد کے جو تحریری ذخائر تھے وہ بارہ اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھے کتنے ذخائر تھے یہ تو کوئی اہم بات نہیں ہے اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن امام احمد نے خود کئی مرتبہ یہ بات اشاد فرمائی اور ان کے جاننے والوں نے اس کی تصدیق کی کہ یہ سارے ذخائر ان کو زبانی یاد تھے یاہیا ابن معین نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے چھ لاکھ روایات لکھی ہیں روایات سے مراد وہ جو ایک حدیث مختلف روایات کے ذریعے آئے تو ایک روایت ایک شمار ہوگی حدیث ایک ہی رہے گی لیکن روایات بہت ساری ہو سکتی ہیں اس کو حدیث بھی کہتے ہیں روایت بھی کہتے ہیں تاریخ بھی کہتے ہیں چھ لاکھ روایات میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں اور یہ سب کی سب مجھے زبانی یاد ہے اس میں سے کوئی چیز مجھے بھولی نہیں ابو زرار راضی نے لکھا ہے جن کا میں کئی مرتبہ نام لے چکا ہوں کہ میں نے کوئی چیز سفید پر سیاہ رنگ سے نہیں لکھی اللہ وحفظ جو مجھے یاد نہیں ہے کاغذ پر جو بھی لکھا وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو گیا امام شابی جن کا ذکر آ چکا ہے امام حنیفہ کے استادوں میں ہیں انہوں نے لکھا کہ میں نے کوئی چیز کسی سفید چیز پر سیاہ رنگ سے ایسی نہیں لکھی اور کسی شخص نے مجھے کوئی حدیث ایسی روایت نہیں کی جو مجھے زبانی یاد نہ ہو ہر چیز کو میں نے زبانی یاد کیا لیکن اسلام کے ابتدائی ادوار میں لکھنا کوئی کارنامہ نہیں تھا لکھنے پر تو اب زور دیا جانے لگا ان کے یہاں کارنامہ تھا کہ یاد کتنا ہے آپ نے بچپن میں شاید امام غزالی کا قصہ پڑھا ہوگا ایک زمانے میں کورس کی تیسری چوتھی جماعت کی کتاب میں اردو میں لکھا ہوتا تھا کہ امام غزالی کہیں سے طلب علم کر کے آ رہے تھے اور کئی سال گزارنے کے بعد واپس آ رہے تھے اپنے گھر اور اپنی یادداشتیں اپنے نوٹس اپنی کتابیں ایک گٹھی میں باندھ کے ساتھ تھی قافلے پہ ڈاکہ پڑا ڈاکو سب چیزیں چرا کے لے گئے ان کی گٹھی بھی اٹھا کے لے گئے امام غزالی جو اس وقت عالم فاضل ہو چکے تھے قافلے کے ڈاکوں کے سردار کے پاس گئے اور کہا کہ میری گٹھی میں تو کوئی مال دولت نہیں تھا وہ مجھے واپس کر دو کے سردار نے کہا کہ اس میں کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں طلب علم کے لیے گیا تھا اور میں کئی سال دس بارہ سال علم سیکھ کے آ رہا ہوں تو میری یادداشتیں اس میں ہیں وہ مجھے واپس کر دو اس بانے ڈاکو بھی بڑے عالم فاضل ہوتے تھے ڈاکو کا سردار ہنسا اس نے کہا اچھا تمہارا علم اس میں ہے کہ اگر ڈاکو لوٹ لیں تو تم جاہل اور اگر ڈاکو واپس کر دیں تو تم عالم وہ کیا علم ہوا جو کتاب میں گٹھی میں رکھا ہوا ہے گٹھی گم ہو گئی تو تم جاہل رہ گئے اور گٹھی اگر پاس آ گئی تو تم عالم ہو گئے امام غزالی پہ بڑا اثر ہوا کہنے کے واقعی تو دوبارہ واپس گئے دوبارہ قصبے فیض کیا اور جو پڑھا تھا سارا زبانی یاد کیا اور کہا کہ اب میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں مجھے سب زبانی یاد ہے آپ نے ڈاکٹر احمد اللہ کا نام سنا ہوگا ڈاکٹر احمد اللہ صاحب کو میں نے دیکھا ہے ان کا بھی علم حدیث موضوع تھا اور آج ان کے بھی ایک دو حوالوں سے بات ہوگی انہوں نے علم حدیث پہ بڑا کام کیا ڈاکٹر احمد اللہ صاحب پوری دنیا میں جایا کرتے تھے میں نے بھی ان کے ساتھ بات سفر کیے ہیں وہ صرف ان کے ساتھ کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا تھا ان کی جیب میں قلم ہوتا تھا اور دوسری جیب میں چند لفافے ایروگرام ہوا کرتے تھے اور جب جانا ہوتا تھا جہاز میں سوار ہو کے روانہ ہو جایا کرتے تھے نہ ان کے پاس کپڑے ہوتے تھے نہ کتابیں نہ کاغذ رات کو جو اوپر کا لباس ہوتا تھا وہ اتار دیا کرتے تھے اندر سے ایک نیا نکلتا تھا کرتا پاجامہ وہ پہن کے سو جایا کرتے تھے ہفتے دو ہفتہ تو اسی میں گزارتے تھے زیادہ عرصے کے لیے جانا ہو تو ایک جوڑا ساتھ ایک چھوٹے سے بیگ میں ہوتا تھا علم ان کے دماغ میں قلم ان کی جیب میں اور ایروگرام خط کا جواب دینے کے لیے اور دنیا کے ہر موضوع پر تقریر کیا کرتے تھے ہر موضوع پہ گفتگو کرتے تھے ان کے لیکچر خود بات بہالپور آپ نے سنے ہوں گے خود بات بہالپور پور دینے کے لیے جب آئے تھے تو ان کے پاس کوئی یادداشت کوئی کتاب نہیں تھی سب زبانی دیا کرتے تھے یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے اور لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا تو محدثین کے یہاں مسلمانوں کی روایت میں کاغذ میں لکھا ہونا کوئی کارنامہ نہیں تھا یادداشت کارنامہ ہوتی تھی اور محدثین میں ایسے حضرات بھی تھے کہ جو پہلے حدیث کو لکھتے تھے لکھنے کے بعد یاد کرتے تھے یاد کرنے کے بعد اس کو ضائع کر دیا کرتے تھے حضرت سفیان سوری مشہور محدث ہے میں نے کہی تو ان کا نام لیا ہے انہوں نے اپنے تمام ذخائر لکھے لکھ کے ان کو یاد کیا یاد کرنے کے بعد اس تحریر کو ضائع کر دیا مٹا دیا اور وجہ یہ ساتھ فرمائی کہ خوف من ان یتقل القلب علیہ اس خوف سے میں اس کو ضائع کر رہا ہوں کہ میرا دل اس پہ مطمئن نہ ہو جائے بھروسہ نہ کر لے کہ لکھا ہوا ہے لہذا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں اگر چیز لکھی ہو کتاب آپ کے پاس رکھی ہو تو خیال ہوگا کہ جب ضرورت ہوگی دیکھ لیں گے یاد کرنے کو دل نہیں چاہتا لیکن اگر کوئی آپ کو بڑی اہم تحریر دے کہ آپ اس کو کل واپس کرتے ہیں پھر کبھی آپ کو نہیں ملے گی تو آپ اس کو یاد کرنے پہ توجہ دیں گے تو جلدی یاد ہو جائے گی اس لیے محدثین نے یاد کرنے پر بھی زور دیا اور تحریری ذخائر پر بھی زور دیا کتب حدیث کی جمع اور تدوین کا کام رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں شروع ہو گیا تھا جس میں سے بعض مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں لیکن مثالیں دینے سے پہلے ایک مسئلے کو صاف کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا اسی طرح سے بعض واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ خلفہ راشدین میں سے سیدنا ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا عمر فاروق نے پہلے احادیث کے مجموعے مرتب کرائے یا کرانے کا ارادہ ظاہر کیا بعد میں یا تو ارادہ بدل دیا یا اس مجموعے کو ضائع کرا دیا ان روایات کی بنیاد پر جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے بہت کچھ حاشیہ آرائی کی ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ احادیث کو لکھنے سے منع کر دیا تھا اس لیے علم حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت واجب تعمیل قرار دی ہے اور نہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سنت ضروری ہے اگر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لکھواتے جیسے قرآن مجید کو لکھوایا یہ ایسی بظاہر مضبوط دلیل معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے لیکن یہ تصویر کے بہت سے رخوں میں سے ایک چھوٹا سا رخ ہے کیوں آپ نے معاند فرمائی کن لوگوں کے لیے معاند فرمائی کس زمانے میں معاند فرمائی اس پر کوئی منکر حدیث اظہار خیال نہیں کرتا اسی طرح سے وہ احادیث بھی موجود ہیں جس میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے احادیث لکھنے کی اجازت دی احادیث کو لکھوایا اپنے حکم سے اپنے بعض ارشادات ضبط تحریر میں منتقل کروائے اور صحابہ کرام کو تحریری طور پر فراہم کیے اس کا کوئی منکر حدیث ذکر نہیں کرتا کبھی اس لیے کہ یہ ان کے نقطۂ نظر کے خلاف ہے عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے آبجیکٹیوٹی کا تقاضا یہ ہے کہ تصویر کے دونوں رخ دکھائے جائیں پھر دلیل سے ثابت کیا جائے کہ اصل بات کیا ہے مثال کے طور پر ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ لا تکتبو عنی میری طرف سے مت لکھو ومن قطب انی غیر القرآن اور جو شخص مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھے فل یم اس کو مٹا دے اس میں ایک ایک لفظ کو یاد رکھیے گا فل یم اس کو مٹا دے وہ حد انی ہاں میری طرف سے روایت کرو ولا حرج اس میں کوئی حرج نہیں ومن قزب علیہ متعمدن فلی من النار یہ ہے وہ حدیث جس کے بارے میں منکرین حدیث کا کہنا ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے لکھنے سے منع فرما دیا تھا اس لیے احادیث آپ کے زمانے میں نہیں لکھی گئی صحابہ کرام نے نہیں لکھی اور جب صحابہ کرام نے نہیں لکھی تو بعد کے لکھے جانے کا کوئی اعتبار نہیں لیکن اس سے مراد کیا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو منع کیا تھا اور کیوں منع کیا تھا یہ ایسی چیز ہے جس پر ملکی نہدی زور نہیں دیتے لیکن خود اس روایت میں دو لفظ بڑے قابل غور ہیں ایک آپ نے فرمایا کہ حدیث انی مجھ سے بیان کرو اس میں علم حدیث اور آپ سے روایات اور ارشادات سن کر بیان کرنے کا حکم ہے گویا کم از کم اس حدیث سے بھی اتنا تو ثابت ہوا کہ آپ نے زبانی روایات کرنے کا حکم دیا اور زبانی احادیث کو منتقل کرنے کا حکم دیا لکھنے کی ممانعت کی لیکن زبانی بیان کرنے کا حکم دیا ایک تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی دوسرا اہم لفظ ہے کہ جو قرآن کے علاوہ کوئی لکھے وہ اس کو مٹا دے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو ضائع کر دے پھاڑ دے پھاڑ کے پھینک دو اگر لکھا ہے یا اس کو ضائع کر دو جلا دو زمین میں دفن کر دو مٹا دے یہ لفظ ذرا غور سے یاد رکھیے گا اس پر آگے بات کروں گا اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف صحابہ کرام کو لکھنے کی اجازت دی بلکہ آپ کی موجودگی میں آپ کی محفل میں آپ کی مجلس میں صحابہ کرام ارشادات کو لکھا کرتے تھے اور اس کے مجموعے مرتب کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن داروی میں منقول ہے انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوتا تھا اور جو کچھ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ لکھا کرتا تھا مجھ سے قریش کے بعض ذمہ دار حضرات نے یہ کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے ہو بعض اوقات آپ غصے میں ہوتے ہیں بعض اوقات ایک حصے مزاح کا موڈ ہوتا ہے مزاح کے طور پہ کوئی بعض ارشاد فرما دیتے ہیں تو تم ہر بات کیوں لکھتے ہو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لوگوں نے یہ کہا ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں جو سنو وہ لکھو فل لذی نفسی بید ہی ماں خرج امن اللہ حق قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میرے منہ سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی آپ نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ جو میں کہتا ہوں حق بات کہتا ہوں لہذا لکھو اور حضرت امر ابن العاص عبداللہ ابن عمر امر ابن العاص جو بات سنتے تھے وہ لکھا کرتے تھے ایک روایت کے مطابق انہوں نے ڈیڑھ ہزار احادیث اس مجموعے میں لکھی یہ مجموعہ صحیفہ صادقہ کہلاتا ہے اس مجموعے کی اپنی ایک تاریخ ہے جس کو بیان کیا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی یہ مجموعہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے بعد ان کے صاحبزادے کے حصے میں آیا صاحبزادے نے اپنے والد سے اس کو پڑھا اجازت حاصل کی وہ آگے اس کو بیان کیا کرتے تھے ان کے بعد یہ مجموعہ ان کے پوتے کے حصے میں آیا جن کا نام شعیب تھا ان کے حصے میں آیا اس کے بعد ان کے پڑ پوتے کے حصے میں آئے جن کا نام عمر تھا اور وہ اس کی روایت کیا کرتے تھے خطب حدیث میں آپ نے یہ روایت بارہا پڑھی ہوگی مسند امام احمد میں بھی ہے ترویزی میں بھی ہے اور کئی کتابوں میں ہے عمر ابن شعیب عن نبی عن جدی عن نبی علیہ السلام عمر ابن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے یعنی والد اپنے دادا سے جدی کی نسبت عمر کی طرف نہیں ہے شعیب کی طرف ہے شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے روایت کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہوئی یہ ایک ذخیرہ تھا جو صحابہ کے زمانے میں ایک صحابی نے حضور کے مجلس میں مرتب کیا اس کو زبانی یاد کیا زبانی یاد کر کے اپنے بیٹے کو پہنچایا بیٹے نے آگے لوگوں تک پہنچایا ان کے شاگردوں نے آگے پہنچایا اور یوں یہ ذخیرہ امام احمد بن حنبل تک پہنچا امام احمد بن حنبل نے اس ذخیرے کا بیشتر حصہ امام احمد کے اپنے شرائط اور معیارات تھے انہوں نے اس ذخیرے کا بیشتر حصہ اپنی مسند میں محفوظ کر لیا اب مسند امام احمد میں یہ ذخیرہ پورا کے پورا بعض تخفیفات کے ساتھ موجود ہے مسند امام احمد تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی لہٰذا یہ کہنا کہ تیسری صدی ہجری میں لکھے جانے والے مجموعوں کے لوگوں نے سنی سنائی باتیں یادداشت سے لکھ دیں اس کی ایک تردید تو آپ کے سامنے آ گئی کہ مسلم امام احمد میں ایک ایسا ذخیرہ موجود ہے جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں لکھا گیا اور منتقل ہوتا گیا امام احمد تک آیا زبانی یادداشت بھی رہی روایت بھی رہی اجتماعی روایت بھی ہوئی انفرادی روایت بھی ہوئی اور امام احمد نے اس کو جوں کا توں شامل کر لیا لہٰذا امام احمد کے بارے میں یہ ارشاد تو بے بنیاد اور کمزور ثابت ہو گیا کہ انہوں نے سنی سنائی باتیں لکھی تھیں اس ایک مجموعے سے یہ بات ثابت ہوئی حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ شروع میں میں اور عبداللہ ابن ابن عمر العاص ہم دونوں حضور کے مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے ان کے پاس حدیثیں زیادہ ہوتی تھی میرے پاس کم ہوتی تھیں فن کان یکتب ولا اکتب وہ لکھتے رہتے تھے میں لکھتا نہیں تھا اس لیے ان کا مجموعہ زیادہ تھا میرا تھوڑا تھا پھر ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں نے حضور سے شکایت کی کہ مجھے اکثر یاد نہیں رہتا تو آپ نے فرمایا کہ لکھ لیا کرو مجھے لکھنے کی ہدایت دی اس وقت سے میں لکھنے لگا یہ مجموعہ جیسا کہ میں پہلے ایک مثال میں بیان کر چکا ہوں حضرت ابو حرا کے پاس موجود تھا حضرت ابو حرا اس مجموعے سے روزانہ اپنی یادداشت کو چیک کرتے تھے اور اس مجموعے میں جو چیزیں لکھی ہوئی تھی اس کو زبانی روایت کیا کرتے تھے لوگ وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہتے جیسا کہ مروان نے چیک کیا ایک مرتبہ اور چیک کرنے کے بعد بے ہی وہی نکلا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا لہذا حضرت ابو رحرا اپنی زندگی کے آئندہ پچاس سال تک جو روایات بیان فرماتے رہے حضور کے انتقال کے کم و بیش پچاس سال وہ زندہ رہے ان پچاس سالوں میں جو روایت انہوں نے بیان فرمائی اس میں کسی ایک روایت میں ان کے تحریر ذخیرے میں التباس نہیں ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قید علم بالکتاب کہ یہ علم جو مجھ سے حاصل کرتے ہو اس کو تحریر کے ذریعے قید کرو ضبط تحریر میں لاؤ اس کو محفوظ رکھو تحریر کے ذریعے یہ تیسری مثال ہے اس بات کی کہ حضور نے لکھنے کی اجازت دی بلکہ حکم ارشاد فرمایا حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے امام سیوتی نے تدریب الراوی میں نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ سے بہت سی اشیاء سنتے ہیں تو کیا ان کو لکھ لیا کریں آپ نے فرمایا اکتبو ولا حرج لکھو کو حرج نہیں اس کے بعد رافع ابن خدیج بھی لکھنے لگے یہ ایک اور صحابی کی مثال آپ کے سامنے آئی کہ صحابہ حضور کے اشادات حضور کے زمانے میں آپ کی اجازت سے لکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع مکے میں داخل ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ سارے کفار مکہ سامنے موجود تھے آپ نے ان کو خطاب کر کے خطبہ ارشاد فرمایا جب یہ خطبہ آپ ارشاد فرما چکے تو یمن سے آنے والے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو شاہ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ نے خطبے میں بڑی اچھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں تو یہ خطبہ اگر مجھے کوئی لکھ کے دے دے تو بڑا اچھا ہو تو آپ نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے اختبول ابی شاہ اختبول ابی شاہ ابو شاہ کو لکھ کے دے دو لوگوں نے ابو شاہ کو لکھ کے دے دیا ابو شاہ کے پاس وہ لکھا ہوا موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کا پورا ارشاد پورا خطبہ لکھا گیا اور ایک صحابی کو دیا گیا یہ کہنا کہ حضور نے ممانعت کر دی تھی تمام احادیث کو لکھنے کی یہ غلط بات ہے جامع ترمیزی کی روایت ہے ترمیزی کی روایت ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ کے پاس حضرت سعد ابن عبادہ کتنے بڑے صحابی ہیں سب کو معلوم ہے ہجرت سے پہلے مدینہ کے سرداروں میں شمار تھا اور قبیلہ خزرج کے بڑے سرداروں میں تھے اتنے بڑے سردار تھے اتنے بڑے سردار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا تو انصاریوں کا یہ خیال ہوا کہ ان کو حضور کے جانشین ہونا چاہیے اور اگر جانشین انصار میں سے ہوتا تو یقیناً عبادہ ہوتے ان کے پاس کان یملک صحیح ان کی ملکیت میں ایک صحیفہ یعنی ایک کتاب تھی جمع فیہا بن من احادیث الرسول علیہ السلام وسلام سننہو ان کے پاس ایک مجموعہ احادیث رسول اور سنن کا لکھا ہوا موجود تھا ان کے بعد وہ صحیفہ ان کے صاحبزادے کے پاس گیا ان کے صاحبزادے لوگوں کو اس کی روایت کر کے سنایا کرتے تھے پڑھ کے سنایا کرتے تھے اور لوگ اس کی نقلیں ان سے حاصل کیا کرتے تھے وہ ذخیرہ حضرت سعد ابن عبادہ کے صاحبزادے کے بعد ان کے شاگردوں کے پاس گیا ابھی تک تو ایک نسخہ تھا پھر سینکڑوں نسخے تیار ہو گئے ہر شاگرد نے اپنا نسخہ تیار کیا جیسا کہ طریقہ یہ تھا کہ استاد اپنا نسخہ سامنے رکھ کے بولتے تھے شاگرد لکھتے رہتے تھے ہر شاگرد کے پاس ایک نسخہ تیار ہو جایا کرتا تھا یہ دوسری مثال ہے اس کی کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث کے نسخے تیار ہوئے صحابہ کرام نے تیار کیے اور لکھ کر ان کو محفوظ رکھا ان کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش بعض روایات میں آتا ہے ایک سو چار بعض میں آتا ہے ایک سو پانچ ایک سو پانچ تبلیغی خطوط مختلف حکمرانوں کو لکھوائے اگر حضور کا ہر ارشاد حدیث ہے تو نام مبارک بھی حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نام مبارک تبرکن سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسول اللہ عظیم الروم سلام من طب الہدا اما بعد فعنی ادعو کا بھی الاسلام اسلم تسلم یوتک اللہ اجرک مرتین فعن طبل طاف نما علیہ کا اسم السی وسلام علام طباء الہدا محمد الرسول اللہ یہ حدیث تھی حضور نے لکھوائی ایک سو چار اس طرح کی آپ نے لکھوائی مختلف لوگوں کو بھیجی یہ لوگوں کے پاس پہنچی ان میں سے چھ آج بھی موجود ہیں ان میں سے چھ آج اپنی اوریجنل شکل میں موجود ہیں یہی ڈاکٹر اللہ صاحب جن کا میں نے ذکر کیا انہوں نے فرانسیسی میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا مضمون یہی چھ اوریجنل نام مبارک ہیں جو مختلف جگہ موجود ہیں اس کی پوری تاریخ اور تفصیل انہوں نے اسے بیان کی ہے ایک بڑی اہم چیز یہ متن جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اپنے آپ نے بعض کیلنڈروں میں دیکھا ہوگا یہ چھپا ہوا ہوتا ہے بعض نقشوں میں چھپا ہوا دیکھا ہوگا بہت چھپا ہے لوگ اس کو نقل کرتے ہیں یہ متن اور صحیح بخاری میں دیا گیا یہ متن بالکل ایک ہے بالکل سو فیصد یکسانیت ہے یہ اٹھارہ سو چونسٹھ میں دریافت ہوا تھا اٹھارہ سو چونسٹھ میں ایک جگہ ایک عیسائی کے پاس دریافت ہوا تھا اس کی تاریخ ہے بیان کرنے کا موقع نہیں لیکن جب یہ دریافت ہوا اور اس کی یہ عبارت پڑھی گئی تو پتا چلا کہ اس کا متن بے ہی وہ ہے جو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے گویا صحیح بخاری کے ایک ماخذ کی تصدیق ہو گئی کہ آج جو چیز اوریجنل لکھی ہوئی دریافت ہو رہی ہے وہ صحیح بخاری میں تیسری عیسوی میں اسی طرح لکھی گئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ صحیح بخاری کے پاس جو ماخذ تھے وہ انتہائی مستند ترین ماخذ تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان نام مبارک پر اکتفانی فرمایا آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے قبائل اور یہودی قبائل کے درمیان ایک معاہدہ فرمایا جو میساق مدینہ کہلاتا ہے جو باون دفات پر مشتمل دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے اس سے پہلے کوئی دستور تحریری طور پہ مرتب نہیں ہوا دنیا کی کسی قوم میں مثال نہیں ملتی کسی ریٹن کوڈیفائڈ کانسٹیٹیوشنل لا کی یہ پہلی مثال ہے یہ حضور نے لکھوایا لوگوں کے پاس موجود رہا آج اس کا متن کتب حدیث میں موجود ہے صحیح بخاری میں اس کا حوالہ ہے انڈائریکٹ ابو نبوداؤد میں اس کے بعض حوالے نقل ہوئے ہیں اور سیرت ابن حشام میں پورا کا پورا متن نقل ہوا ہے یہ ایک اور مثال ہے اس بات کی کہ عہد نبوی میں حدیثیں لکھی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھی گئی ان کے علاوہ حضور نے مختلف قبائل سے معاہدے فرمائے ہر معاہدہ ایک حدیث ہے اس لیے کہ کس کس کس معاہدے میں قبیلے سے کیا آپ نے شرائط طے فرمائی کس قبیلے کو کیا مراد عطا فرمائی غیر مسلموں کو کیا حقوق دیے یہ سب کا سب ان معاہدوں سے ثابت ہوتا ہے تو یہ سب معاہدے یہ سب معاہدے احادیث ہیں اس طرح کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے فرمائے ان کی تعداد کم و بیش چار سو ساڑھے چار سو کے قریب ہے ان میں سے بیشتر معاہدے موجود ہیں اور مکاتی نبوی اور وسائق نبوی پر الگ سے کتابیں ہیں درجنوں کی تعداد میں جو صدر اسلام سے لکھی جا رہی ہیں اور آج تک لکھی جا رہی ہیں لوگ اس پر کام کر رہے ہیں اس لیے ان مثالوں کے بعد یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی معانت کی تھی یہ فضول و بے بنیاد بات ہے لیکن ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ممانعت کی احادیث جو آئی ہیں ان کا کیا مفہوم ہے ان کے تین مختلف مفاہیم ہیں سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی اسلام کے بالکل آغاز کے دور میں اسلام کے شروع دور میں جب حضور ایسے ماحول میں تھے جہاں لکھنے والے بہت تھوڑے تھے مکہ مکرمہ میں سارے لکھنے والے آغاز اسلام میں سترہ آدمی تھے جیسا کہ بلازری نے لکھا ہے مدینہ منورہ میں جب رسول سے ہجرت کر کے آئے تو بارہ تیرہ آدمی لکھنا جانتے تھے باقی کوئی لکھنا نہیں جانتا تھا ان لکھنے والوں میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ تعداد میں اور بھی تھوڑے تھے سب نے تو نہیں کیا مثلا ابو جہل لکھنا جانتا تھا اس نے اسلام قبول نہیں کیا ابو لہب لکھنا جانتا تھا اس نے اسلام قبول نہیں کیا عبد اللہ نے ابئی لکھنا جانتا تھا اس نے اسلام قبول نہیں کیا اس لیے اسلام قبول کرنے والوں میں جو لکھنا جانتے تھے ان کی تعداد اور بھی کم تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے قرآن پاک لکھوانے کا کام لیا کرتے تھے تو اگر شروع میں یہ قرآن پاک اور احادیث دونوں چیزیں لکھا کرتے تو اس بات کا بڑا امکان تھا کہ قرآن اور احادیث کے مضامین آپس میں مخلوط ہو جائیں اور کسی کو آگے چل کے یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ حدیث ہے مثلا حضرت عمر فاروق لکھنا جانتے تھے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں حضرت عمر فاروق کو اس کی اجازت دیتے کہ قرآن پاک بھی لکھیں ایک کاغذ کے سرے پر قرآن پاک لکھے قرآن پاک تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا کسی ایک چیز پر قرآن پاک کی آیت ہے ایک اور کاغذ پر حضرت عمر کے دست مبارک سے کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے اور یہ ذخیرہ حضرت عمر فاروق کے خاندان میں چلا آ رہا ہے تو سو سال کے بعد پچاس سال کے بعد اس کا امکان تھا کہ یہ دونوں کاغذ کسی ایسے آدمی کو ملیں جو قرآن کا حافظ نہیں ہے وہ حدیث والے کو بھی قرآن کا حصہ سمجھ لے اس کا امکان تو موجود تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی چیز لکھنے کی مانت فرمائی پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت یہ فرما رہے تھے کہ جو حضور کا کرتا ہوا دیکھیں اس پر عمل درآمد شروع کر دیں خود بخود بجائے سفیرے میں لکھنے کے اس کو سیرے میں اتار لیں بجائے تحریری ذخیرہ مرتب کرنے کے اس پر عمل شروع کر دیں تاکہ وہ عمل کے ذریعے محفوظ ہو جائے قرآن پاک الفاظ کے ذریعے محفوظ رہے سنت آپ کے عمل کے ذریعے محفوظ بن جائے اور لوگوں کے رگ و پے میں سما جائے لوگوں کے طرز عمل کا اور شب و روز کی رشید و برخاست کا حصہ بن جائے اس لیے شروع میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اس کی مانت فرمائی اچھا اس کے بعد دوسری مانت آپ نے فرمائی کاتبان وہی کے لیے جو لوگ خاص کاتبین وہی تھے ان کو کہا کہ وہ وہی قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز نہ لکھے اس لیے کہ اگر کاتبان وہی کوئی اور چیز لکھیں گے تو ان کے بارے میں التباس کا زیادہ امکان ہے دوسرے حضرات لکھیں مثلا ابو شاہ کے بعد لکھی ہوئی چیز موجود تھی ابو شاہ کاتبان وحی میں سے نہیں تھے اس لیے ابو شاہ کے ذخیرے میں کوئی چیز نکلے اس میں یہ غلط فہمی نہیں پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں ہے ایک فی لاکھ بھی اس کا امکان نہیں تھا لیکن اگر مثلا حضرت زید بن ثابت کے پاس ہوتی کوئی چیز تو اس کا امکان تھا اس لیے حضور نے کاتبان وحی کو منع فرمایا تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہے فل یم ہو وہ مٹا دے بعض صحابہ یہ کرتے تھے کہ اور ایک مرتبہ حضور نے دیکھا کہ وہ ایسا کر رہے تھے کہ قرآن پاک کا جو ان کا اپنا نسخہ تھا اس میں کوئی تفصیلی چیز ہو تو وہ ہاشیے پر لکھ رہے تھے یا اسی کاغذ پر جگہ چھٹی تو لکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہے تو مٹا دو اس لیے کہ اگر ایک ہی کاغذ پہ دونوں چیزیں ہوں گی تو بڑا کنفیوژن آگے چل کے پیدا ہو سکتا ہے اس لیے آپ نے مٹانے کا حکم دیا ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا اس لیے کہ قرآن پاک کا لکھا ہوا حصہ ہوتا تو آپ نے ضائع کرنے کا حکم نہ دیتے اس لیے آپ نے ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں لوگ جان بوجھ کر یا غلط فہمی سے یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ حضور نے لکھنے کی ممانعت فرمائی تھی لکھنے کی ممانعت بہت آغاز کے سالوں میں تھی کاتبی نے وہی کے لیے تھی اور قرآن پاک جن چیزوں پر لکھا ہوا تھا ان چیزوں پہ لکھنے کی تھی اس کے علاوہ حضور نے خود اجازت دی آپ کی محفل میں احادیث لکھی گئی آپ کی اجازت سے لکھی گئیں آپ نے خود لکھوا کر لوگوں کو دیں بہت سی دستاویزات اور وسائق آپ نے تیار کروائے جو آج کتب حدیث میں موجود ہیں اور ان سے احکام اسی طرح نکلتے ہیں جیسے سنت کے باقی چیزوں سے احکام نکلتے ہیں یہ طریقہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی جاری رہا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جو مشہور صحابی ہیں ان کو حضرت صدیق نے کسی ذمہ داری پر بھیجا صدقے اور زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے محصر بنا کے بھیجا تو مسند امام احمد کی روایت ہے کہ قطب ابو بکر لیانس ابن مالک فرائض صدقہ التی صنحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت الب صدیق نے حضرت انس بن مالک کو وہ تمام احکام جو زکوٰۃ کے بارے میں ہیں اور حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہیں وہ سب لکھ کر دیے یہ کلیئرلی حضرت صدیق کی طرف سے حدیث کو تحریری طور پر مرتب کرنے کا ایک نمونہ ہے ایک صحابی دوسرے صحابی کو لکھ کر دے رہے مسند امام احمد ہی کی دوسری روایت ہے کہ کتب عمر لی ابن فرقت بعد سنن کہ عطبہ ابن فرقت ایک تابعی ہیں ان کو حضرت عمر نے بعض سنتیں لکھ کر دوسرے صحابی کی طرف سے خلیفہ راشد کی طرف سے سنت کو تحریر طور پر مرتب کرنے کی ایک مثال ہے حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضرت علی کے زمانے خلافت میں مشہور تھا نا بعض لوگوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو خاص قسم کا علم حضور نے دیا تھا جو باقی صحابہ کو نہیں دیا تھا یہ بات حضرت علی کی زندگی میں لوگوں نے پھیلا دی تھی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم ہے کہ بلغ مانز علیک یا رسول بلغ مانز علیک جو تم میں نازل کیا گیا ہے لوگوں تک پہنچا دو تو حضور علیہ صاحب والسلام کے بارے میں یہ بدگمانی نازب باللہ کے کوئی خاص خاص چیزیں تھیں وہ اپنے اہل خاندان کو پہنچائیں اور عام چیزیں باقی تک پہنچائیں یہ بڑی بدگمانی کی بات ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے لیکن بعض لوگوں نے یہ چیز پھیلا دی کہ حضرت علی نے کوئی خاص قسم کا علم حضور نے کوئی خاص قسم کا علم حضرت علی کو دیا تھا باقی صحابہ کو نہیں دیا تو کسی نے اس پس منظر میں پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص علم ملا ہے آپ نے فرمایا نہیں حضور سے ہمیں صرف تین چیزیں ملی ہیں مجھے صرف تین چیزیں ملی ہیں ایک قرآن مجید ایک وہ خاص فہم جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عطا کرتا ہے اور ایک وہ ہدایات جو اس صحیفے میں لکھی ہوئی ہے آپ نے فرمایا لوگوں نے پوچھا کہ اس صحیفے میں کیا لکھا ہے تو آپ نے فرمایا دیت کے احکام لکھے ہوئے ہیں قیدیوں کو آزاد کرانے کے احکام لکھے ہوئے ہیں اور یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے یہ بعض خاص حالات میں حضور نے ہدایت فرمائی تھی یہ تین قسم کے مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں جو حضور کے زمانے میں لکھ کے مجھے دیے گئے تھے اس کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ نے الگ سے مجھے نہیں دی جو بقیہ صاحبہ کو ملی وہ مجھے ملی لیکن اس سے یہ ضرور پتا چلا کہ ایک صحیفہ حضور کے زمانے کا لکھا ہوا حضرت علی کے پاس موجود تھا جس میں دیت کے احکام قیدیوں کی رہائی کے احکام اور یہ بات کہ مسلمان اور کافر کو ایک دوسرے کے مقابلے میں قتل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں بعض ہدایات دی گئی تھی صحیفہ عبادہ کا میں ذکر کر چکا ہوں حضرت عبداللہ ابن اوفا ایک صحابی تھے جو سب سے آخر میں انتقال کرنے والے چند صحابہ میں سے ہیں جن کا انتقال مجھے صحیح سن یاد نہیں رہا لیکن سن نوے ہجری کے آس پاس ہوا نوے ہجری کے آس پاس کا انتقال ہوا چند آخری صحابہ میں سے ہیں ان کے پاس ایک صحیفہ یعنی احادیث کا مجموعہ لکھا ہوا موجود تھا جس میں سے وہ روایت کیا کرتے تھے حضرت سمورا ابن جندب کے بارے میں مشہور صحابی آپ نے نام سنا ہوگا سمورا ابن جندب ان کے کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تہذیب و تہذیب جو رجال کی ایک مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ جمع فیحا احادیثہ کثیرہ اس رسالے میں یا اس کتاب میں انہوں نے بہت سی احادیث جمع کی تھی تعداد نہیں بتائی لیکن احادیثہ کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں احادیث جمع کی تھی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ کے ساتھ بہت طویل عرصہ رہے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک تحریری ذخیرہ موجود تھا جس میں نماز کے بعض احکام لکھے ہوئے تھے یہ ایک صحابی کا لکھا ہوا ذخیرہ ہے حضرت ابو اشاری کا مرتب کیا ہوا ایک مجموعہ آج بھی دستیاب ہے اور استنبول میں کتب خانہ ہے کتب خانہ شہید علی پاشا اس کتب خانے میں اس کا مختوطہ موجود ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابہ میں سے ہیں ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک اور مجموعہ اسی کتب خانہ شہید علی پاشا میں موجود ہے جس میں حج کے احکام لکھے ہوئے ہیں یہ چند وہ نمونے ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئے ایک اور نمونہ حضرت ابو سلمہ اجشائی ایک صحابی ہیں ابو سلمہ اشجائی جن کا مجموعہ مرتب کیا ہوا آج موجود ہے استنبول میں ایک اور کتب خانہ ہے کتب خانہ فیض اللہ کہلاتا ہے وہاں موجود ہے اور دمش میں کتب خانہ ہے جو دار ظاہریہ کہلاتا ہے بہت بڑا کتب خانہ ہے بڑا نفیس کتب خانہ اب اس کی ایک عمارت بڑی خوبصورت بنائی گئی ہے اس میں وہ کتب خانہ موجود ہے الملک الظاہر البیبرس ایک حکمران تھا اس نے بنایا تھا اور قدیم کتابیں وہاں کے جمع کی تھی اس میں یہ مجموعہ موجود ہے ایک اور مجموعہ جو حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید حما ابن منبع جو ایک تابی تھے ان کا مرتب کیا ہوا لیکن مرتب کیا ہوا اس طرح کہ ابو حریرا نے ان کو جو احادیث ڈکٹیٹ کرائی وہ انہوں نے اس مجموعے مرتب کی ایکچوئل مجموعہ حضرت ابو حریرا کا تھا لیکن حمام کے نام سے اس لیے مشہور ہے کہ تحریر حما ابن منبع کی تھی یہ صحیفہ دستیاب صحیفوں میں قدیم ترین صحیفہ ہے جو متبوع موجود ہیں باقی غیر متبوع اور بھی ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا یہ مجموعہ بارہا چھپا ہے اس کا اردو انگریزی فرانسیسی اور کئی زبانوں میں ترکی میں ترجمہ موجود ہے اصل مجموعہ عربی میں ہے اس کو ڈاکٹر احمد اللہ نے ایڈٹ کیا تھا آج سے کوئی پچاس یا ساٹھ سال پہلے یہ چند وہ مجموعے ہیں جو صحابہ کے زمانے میں تیار ہوئے یہ مثال کے طور پر ہے ایک کتاب لکھی ہے ایک صاحب نے ہمارے بڑے محترم اور فاضل دوست ہیں ڈاکٹر محمد مصطفیٰ آزمی انہوں نے کتاب انگریزی میں لکھی آپ ضرور پڑھیے گا کہیں سے ملے studies in the early Hadith literature studies in the early Hadith literature اس کتاب میں انہوں نے صحابہ کے مرتب کیے ہوئے اڑتالیس مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں یہ بھی شامل ہے جو میں نے ذکر کیے ان اڑتالیس مجموعوں کے ساتھ ساتھ تابعین کے زمانے کے انہوں نے کم و بیش دو سو پچاس مجموعوں کا ذکر کیا ہے ڈھائی سو مجموعوں کی شہادت انہوں نے تاریخ سے جمع کر کے بیان کی ہے جس سے پتہ چلا کہ ڈھائی سو تابعین کے مجموعوں کا تذکرہ حدیث کتابوں میں ملتا ہے ان میں سے چند مجموعے جو اہم ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں لیکن ان کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا بڑا ضروری ہے جو ایک سو ایک میں وفات پا گئے تھے ایک سو ایک ہجری میں غالباً ان کا انتقال ہوا تقریباً سو سال کے بعد نوے سال کے بعد ہجرت کے ان کا زمانہ ہے لیکن اپنے زمانے سے پہلے خلافت کے زمانے سے پہلے وہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ کے گورنر رہے مدینہ منورہ کی گورنرشپ کے زمانے میں جو غالباً ستر ہجری یا ساٹھ ہجری کے لگ بھگ یا اس کے ساٹھ کے بعد ستر ہجری کے لگ بھگ کا زمانہ تھا اس میں انہوں نے مدینہ منورہ کے ایک محدث حضرت محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری جو امام مالک کے استاد ہیں ان سے یہ کہا کہ آپ احادیث کا ایک مجموعہ مدینہ منورہ کے شیوخ حدیث سے جمع کر کے مرتب کریں چنانچہ انہوں نے مدینہ منورہ میں جتنے راویان حدیث اور شیوخ حدیث تھے ان سب کے پاس جا کر قصب فیض کیا اور ان ساری احادیث کا ایک مجموعہ سرکاری اہتمام میں مرتب کیا جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے سن سو ہزے کے لگ بھگ تو انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا اور مختلف علاقوں میں لوگوں کو خطوط لکھے اور یہ کہا کہ احادیث کے مجموعے مرتب کر کے مجھے بھیجے جائیں ان ضرور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجماؤ ہُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جائزہ لو ان کا پتہ چلاؤ فجماؤ ہوں ان کو مجموعوں کی شکل میں مرتب کرو یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا منشور تھا ایک سرکولر تھا جو انہوں نے اپنے صوبوں کے گورنروں کے نام لکھا تھا مختلف لوگوں نے یہ مجموعے تیار کر کے بھیجے جن میں تین مجموعوں کا تذکرہ ملتا ہے تین مجموعوں کا تذکرہ سراحت سے محدثین نے کیا ہے ایک قاضی تھے ابو بکر محمد ابن عامر ابن حزم انہوں نے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جو آج بھی موجود ہے اور کتب حدیث میں جا بجا اس کے حوالے ملتے ہیں اور بعض محدثین نے اس کو یکجا بھی بیان کیا ہے ایک مجموعہ تو یہ ہے ایک مجموعہ ایک خاتون تھیں مدینہ منورہ میں جو اپنے زمانے کی بہت بڑی محدثہ تھی حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن الانصاریہ انصار سے تعلق تھا بڑے بڑے محدثین اور تابعین ان کی خدمت میں جا کر حدیث پڑھا کرتے تھے اور قصب فیض کیا کرتے تھے حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن الانصاریہ انہوں نے اپنا مجموعہ مرتب کیا حضرت عمر عبدالعزیز کے کہنے پر اور مرتب کر کے ان کو بھجوایا ایک تیسرا مجموعہ جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے جواب میں لکھا گیا گویا ان کے اس دعوت کے جواب میں لکھا گیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے قاسم ابن محمد ابن ابی بکر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر یہ بھی تابعین میں سے ہیں محمد ان کے والد بھی تابعین میں سے ہیں ان کے والد کی ولادت ہوئی تھی اس سن میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا جب حضرت صدیق کا انتقال ہوا تو یہ دو سال کے تھے اس لیے ان کا شمار صحابہ میں نہیں ہو سکتا ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے ان کے بیٹے بھی تابعی تھے قاسم ابن محمد آپ نے مدینہ کے فقاہ سبا کا نام سنا ہوگا مدینہ منورہ میں سات فقاہ بڑے مشہور تھے جن کو فقاہ سبا کہا جاتا ہے ان میں سے ایک قاسم ابن محمد بھی ہے یہ گویا سرکاری طور پر تین بڑے اہم مجموعے تین بڑے محدثین کی طرف سے تیار کیے گئے ان کے علاوہ حضرت ابن شہاب زہری نے امام زہری نے بھی ایک مجموعہ مرتب کیا اور اس کو لے کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس آئے عمر عمر ابن عبدالعزیز ابن عبدالعزیز نے وہ مجموعہ دیکھا انتہائی جامع مجموعہ تھا امام زہری بہت صف اول کے محدثین میں ہیں بہت سے محدثین ان کے شاگرد ہیں امام مالک جیسے محدث کا تعلق ان کے تلامزہ سے ہے ان کا مجموعہ بہت جامع قسم کا مجموعہ تھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے باسا کل ارد دفتر من دفاتی رہی ہر علاقے میں اس کا ایک نسخہ یا اس کی ایک نقل تیار کرا کے بھیجی تاکہ لوگوں کے پاس یہ مجموعے مرتب ہو جائیں یہ مجموعے صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں مرتب ہوئے تبا تابین کے دور میں اور تابین کے سگارے تابعین کے دور میں کتنے مجموعے ہوئے ان کی تعداد بیان کرنا بڑا دشوار ہے ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے ڈھائی سو کا پتہ چلایا ہے اور وقتاً فوقتاً لوگ اس کا پتہ چلاتے رہتے ہیں دو تین کی مثالیں میں دینے پر اکتفا کرتا ہوں محمد ابن اسحاق جن کا تعلق سگار تابعین میں ہے جن کا تعلق تبا تابین میں ہے تبا تابین کی بڑی نسل میں ہے اور سگار تابین میں بھی بعض لوگوں نے ان کو شمار کیا ہے ان کا مجموعہ آج متبوعہ موجود ہے انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا جن کا تعلق سیرت سے رسول اللہ السلم غزوات سے اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے وہ ساری احادیث محمد ابن اسحاق کے مجموعے میں آج موجود ہیں مطبوع ہیں اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ان کا ترجمہ بھی دستیاب ہے ایک اور تابعی تھے حضرت مامر ابن راشد مامر ابن راشد یمن کے ایک بڑے محدث تھے انہوں نے ایک کتاب الجامع المسنت کے نام سے لکھی تھی الجامع اس لیے کہ اس میں حدیث کے آٹھوں ابواب کا تذکرہ تھا المسند اس لیے کہ وہ صحابہ کی ترتیب پر تھی انہوں نے اس کتاب کو دس جلدوں میں مرتب کیا تھا اس کی آخری پانچ جلدیں آج بھی مختوطے کی شکل میں ترکی میں کتب خانے موجود ہیں مامر ابن راشد کا تعلق تابین سے ہے سگارت تابین کے متوسط دور سے ہے مامر ابن راشد کے شاگرد تھے براہ راست عبد الرزاق ابن حمام عبد الرزاق ابن حمام نے ان سے احادیث روایت کی ان کے مجموعے کے آخری پانچ جلدیں جو آج دستیاب ہیں ان میں جو احادیث ہیں وہ سارے کے سارے مصنف الرزاق میں موجود ہیں مصنف الرزاق آج متبوہ موجود ہے چھپ چکی ہے گویا مصنف الرزاق کی حد تک ہم یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ معمر ابن راشد نے جو احادیث تحریری طور پہ مرتب کی جن کا تعلق صغار تعبین کے طبقے سے تھا وہ ساری احادیث تحریری اور زبانی الرزاق کو منتقل ہوئی عبد الرزاق ابن حمام کو عبد الرزاق بڑے محدثین کے اساتذہ ہیں امام بخاری کے بھی استاد ہیں امام مسلم کے بھی استاد ہیں اور اس زمانے کے بہت سے محدثین کے بشمول امام احمد بن حنبل ان سب کے وہ اساتذہ میں شامل ہیں ان کو جو احادیث ملی وہ عبد الرزاق کے ذریعے ملی ان میں وہ احادیث بھی شامل ہیں جو مامر ابن راشد کے اس میں شامل تھی صحیح بخاری جو تیس تیسری صدی ہجری میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لکھی گئی صحیح بخاری کی ان روایات کو جمع کیا ایک بزرگ نے آج کل جرمنی میں رہتے ہیں بہت فاضل انسان ہیں بیسویں صدی کے غالباً اکیسویں صدی کے جو اس وقت فاضل ترین اہل علم ہیں اگر مجھ سے کہا جائے کہ تین فاضل ترین شخصیتوں کے نام بتاؤ تو میں سب سے پہلے ان کا نام بتاؤں گا ڈاکٹر فواز سیزگین انہوں نے بیس جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے اور ہر جلد اتنی موٹی ہے جرمن زبان میں لکھی ہے جس میں انہوں نے صدر اسلام پہلی چار صدیوں میں تمام اسلامی علوم فنون کی تاریخ بیان کی ہے قرآن حدیث تفسیر فقہ کلام تصوف عربی ادب ہر فن کی تاریخ بتائی ہے اور اس سے زیادہ جامع کتاب اس موضوع پہ کوئی نہیں ہے سیزی کی کتاب جرمن زبان میں ہے اس میں انہوں نے ایک پوری والیوم چوتھی والیوم حدیث پر ہے حدیث کی تاریخ پر جتنا مواد اس کتاب میں ہے کسی اور کتاب میں نہیں یا کم کتابوں میں اس میں انہوں نے ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا ان کا ڈاکٹر فواد سیزین کا کہ صحیح بخاری کے ماخذ کیا تھے انہوں نے اس میں اور بہت سی مثالیں دی اس میں عبد الرزاق کا بھی حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ امام بخاری کی وہ روایات جو عبد الرزاق سے امام بخاری نے لی ہیں وہ ساری کی ساری عبد الرزاق کی مصنف میں موجود ہیں اور مصنف عبد الرزاق میں وہ تمام احادیث جو مامر ابن راشد سے انہوں نے لی ہیں وہ ساری کی ساری معمر کی جامع میں موجود ہیں ایک ایک کر کے بتایا بغیر کسی لفظ کے حرف کے اختلاف کے زبر زیر کا بھی فرق نہیں لہٰذا یہ کہنا کہ یہ زبانی یادداشت پر چل رہا تھا بالکل بے بنیاد بات ہے انہوں نے پورے کتاب اتنی موٹی اس پہ لکھی ہے ترکی زبان میں میں نے اصل کتاب نہیں پڑھی لیکن اس کے خلاصے اس کے اور خود ان سے ملاقات کا موقع ملا ڈاکٹر فواز سیزگین سے تو ان سے بھی یہ باتیں معلوم ہوئی یہ چند مثالیں اس بات کی تردید کرنے کے لیے کافی ہیں کہ احادیث زبانی یادداشت پہ چل رہی تھی سنی سنائی باتیں تھیں اور تیسری صدی کے محدثین نے اس کو جوں کا تو نقل کر دیا حضرت عبداللہ نے مبارک جن کا تعلق تبا تعبین کے اونچے طبقے سے ہے ان کی مطبوع کتابیں دو آج موجود ہیں ان کے اپنے دستے مبارک کی مرتب کی ایک کتاب الزہد ہے جس میں زہد سے متعلق احادیث ہے اور ایک کتاب الجہاد ہے جس میں جہاد سے متعلق احادیث امام مالک جن کا تعلق کچھ روایات کے مطابق سغار تعبین سے ہے اکثر روایات کے مطابق ان کا تعلق تبا تعبین کے بڑے طبقے سے ہے اونچے طبقے سے ہے ان کی کتاب معطا سے تو ہم سب واقف ہیں جن حضرات نے تابعین میں سے کتابیں لکھی اور وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے حضرت ہشام ابن عروا ابن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے کے بیٹے تھے عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے تھے حضرت عائشہ سے بہت سی روایات عروہ ابن زبیر کرتے ہیں ان کا مرتب کیا مطبوع شہید علی کتب خانے میں ترکی میں موجود ہے حضرت ابو بردا جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں حضرت ابو موسا مساشری کے پوتے تھے حضرت موسا مساشری سے انہوں نے وہ مجموعہ ان کو ملا بہت سی کتابیں ان کو ملی اس کی بنیاد پہ وہ روایت کیا کرتے تھے ان کا مجموعہ مرتب کیا ہو کتب خانہ ظاہریہ میں دیش میں موجود ہے اسامہ ابن مالک ابو عدی الحمدانی ابو زبیر محمد مسلم الاسدی یہ وہ چند صغار تابعین ہیں جن کے مجموعے آج کتب خانوں میں کتب خانہ ظاہریہ میں موجود ہیں ان حضرات کے علاوہ تبا تابین میں جو صغار تبا تابین کا طبقہ تھا یعنی مشہور محدثی سے پہلے کا طبقہ ان کی کتابیں آج ہمارے پاس جو موجود ہیں ان میں قدیم ترین کتابوں میں سے امام ابو داؤد کی مسند بھی ہے مسند ابو داؤد ابوداؤدیالی امام ابو داؤد ابوداودیالی کا انتقال دو سو چار ہجری میں ہوا ان کی کتاب دوسری صدی ہجری کے اواخر میں لکھی گئی وہ آج متبو موجود ہے چار جلدوں میں ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے مسند حمیدی امام بخاری کے استاد نے حمیدی ان کی کتاب ہے المسنت یہ بھی دوسری صدی ہجری کے اواخر میں لکھی گئی اس لیے کہ امام حمیدی کا انتقال دو سو انیس میں ہوا اور انہوں نے انتقال سے خاصا پہلے یہ کتاب مرتب کی تھی تو تیسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں یا دوسری صدی ہجری کے بالکل اوائل میں یہ کتاب لکھی گئی اسی طرح سے نعیم ابن حماد الخزائی ہے جنہوں نے کتاب کتاب الفتن کے نام سے مرتب کی تھی اس میں فتن سے متعلق احادیث کو جمع کیا تھا اس کا مختوط برٹش میوزیم میں موجود ہے برٹش میوزیم میں آج بھی موجود ہے اور یہ کتاب تیسری صدی ہجری کے شروع کی مرتب کی ہوئی جو مجموعے آج دستیاب ہیں ان میں حضرت ابو بکر ابن ابی شہبہ جو مشہور محدثین میں سے ہیں مشہور فقہ میں سے ہیں ان کی کتاب المصنف چھپی ہر جگہ موجود ہے پاکستان میں بھی کئی بار چھپی ہے عرب دنیا میں بھی چھپی ہے ان کا انتقال دو سو پینتیس ہجری میں ہوا تھا تیسری صدی ہجری کے اوائل میں کی کتاب مرتب ہوئی اور المصنف کے نام سے آج موجود ہے ایک اور محدث عبد ابن حمید ہے جن کی مسند کا نسخہ فاس میں یعنی مراکش میں جامعہ قرویین میں موجود ہے ان کا انتقال بھی دوسری صدی ہجری کے نصف اول میں ہوا خود امام دارمی جن کا میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں جن کی مسند مشہور ہے ان کا تعلق بھی دوسری صدی ہجری کے تیسری صدی ہجری کے نصف اول میں ہوا ہے یہ وہ مثالیں ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ ہر دور میں علم حدیث کے مجموعے مرتب ہوتے رہے صحابہ کے دور کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں تابعین کے پہلے دور کی آ گئیں تابعین کے درمیانے دور کی آ گئیں تابعین کے آخری دور کی آ گئیں تبا تابعین کے شروع دور کی آ گئیں تبا تابعین کے درمیانے دور کی آ گئیں تبا تابعین کے آخری دور کی مثالیں آ گئیں اور تبا تابعین کے آخری دور کے فوراً بعد کی جو مثالیں ہیں وہ ان سیاستہ کے مصنفین کی ہیں امام بخاری امام مسلم اور بقیہ کی جن کے بارے میں انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی علوم الحدیث کی کتاب میں آپ نے کہا تھا کہ قرآن تمام کا تمام قطعی ثبوت ہے دوسرے دن آپ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جس کا ایک سے زائد مفہوم نکل سک نہیں آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے جہاں کسی لفظ میں ایک سے زائد مفہوم نکلتے ہوں وہ قطعی ضنی دلالت کہتا ہے دو چیزیں میں نے بتائی تھی ایک ہے قطعی ثبوت کہ یہ بات کہ یہ آیت قرآن پاک کی آیت ہے اور اس کا قرآن ہونا ثابت ہے اس میں تو پورا قرآن الحمد سے لے کے ودناس تک ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ایک ایک شوشہ ایک ایک نقطہ ایک ایک زبر زیر قطعی ثبوت ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں احادیث کا بڑا حصہ قطعی ثبوت ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں لیکن قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جس کا ایک سے زائد مفہوم نکل سکتے ہیں وہ ضنی دلالت ہے یعنی جس کی دلالت جس کے مفہوم میں ایک سے زائد معنی و مطالب کی گنجائش ہے اور علماء حدیث نے ان کے یا علماء تفسیر نے ایک سے زائد مطلب قرار دیے ہیں وہ سارے مطالب دلالت ہیں ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صحیح ہو سکتا ہے اس لیے دلالت کا لفظ میں نے بولا تھا ضنی ثبوت کا نہیں بولا تھا قرآن پاک پورا کا پورا قطعی ثبوت ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سے کیوں احادیث بیان نہیں کی گئی میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ احادیث کو بیان کرنے کا زیادہ موقع جب ملا جب صحاب کرام ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھتے جا رہے تھے صحاب کرام آپس میں بہت کم موقع ملتا تھا احادیث بیان کرنے کا ضرورت نہیں پڑتی تھی احادیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت جب پیش آئی جب تعبین کی تعداد بڑھتی گئی اور صحابہ کی تعداد کم ہوتی گئی حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے چھ مہینے کے اندر اندر ہو گیا تھا اور اس چھ مہینے میں انہوں نے جس پریشانی اور کرب میں اپنا وقت گزارا وہ سب کو معلوم ہے وہ اس زمانے میں چھ مہینے کے دوران جو شعر وقتاً فقتاً پڑھا کرتی تھی وہ یہ تھا کہ سبت علیہ مصائب لو سبت علیہ مصر نہ لیا لیا مجھ پہ جو مصائب آن پڑے ہیں اگر وہ دنوں پر آن پڑتے تو وہ دن رات ہو جاتے اس لیے وہ کہیں سے ملتی جلتی نہیں تھی اپنے گھر پہ تشریف فرما رہا کرتی تھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں اور اس چھ مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا اس لیے ان کو احادیث بیان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تدویر حدیث میں خواتین کا ذکر ابھی میں نے آپ کو امرا بنتے عبد الرحمان الانصاریہ کا ذکر اسی لیے کیا ہے کہ خواتین سے گفتگو ہو رہی تھی تو خواتین کی ایک مثال کم از کم سامنے آ جائے بہت سی احادیث خواتین سے روایت ہیں مسنت عائشہ الگ سے موجود ہے چھپ چکی ہے وہ احادیث جو عائشہ نے روایت کی وہ الگ مجموعہ کی شکل میں مرتب ہیں اور پاکستان کی ایک قابل احترام خاتون محدثہ نے ان کو ایڈٹ کیا ہے ڈاکٹر جمیلہ شوکت نے جو پنجاب یونیورسٹی میں طویل عرصہ اسلامیات کی چیئر پرسن رہی ہے میری کلیگ تھی اسلامی نظریاتی کونسل کے ہم دونوں رکن رہے انہوں نے مسند عائشہ کے نام سے مرتب کی ہے کتاب کتاب چھپی ہوئی موجود ہے تو یہ کہنا کہ خواتین کا ذکر نہیں ملتا میرے خیال میں درست نہیں ہے خواتین کا تو ذکر ملتا ہے آپ نے علم الرجال کے تین گروہ بتائے تھے متشدد معتدلین اور تیسرا گروہ تھا متساحلین جو تساہل سے کام لیتے ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ ان کا اگر وہ کسی کو عادل قرار دیں تو وہ تساہل ہوتا ہے اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے ان میں سے ایک امام ترمیزی ہیں اور ایک امام حاکم ہیں جو مستدرک کے مصنف ہیں امام حاکم اگر کسی راوی کو عادل قرار دیں تو اس کے بارے میں عام اصول یہ ہے کہ دوسری کتابوں سے بھی اس کو چیک کر لینا چاہیے اگر دوسرے ایم جرح و تعدیل بھی اس کو عادل قرار دے رہے ہیں تو پھر واقع عادل ہے اور اگر دوسرے اما نے اس کو عادل قرار نہیں دیا تو پھر امام حاکم یا امام ترمیزی کی تعدیل پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تیسرا گروہ متساہلین کا ہے جس کی یہ دو حضرات مثالیں ہیں ہمیں بتایا گیا کہ ملک کی آواز پر یہ ملک کا مسئلہ بڑا دلچسپی کا باعث بن گیا ملک کی آواز پر دعا نہیں لیکن پیارے رسول کی پیارے دعاؤں میں یہ دعا موجود ہے مشغلتی ہوئی ہوگی مجھے جہاں تک یاد ہے وہ یہی ہے کہ ملک کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ سارے کی ساری ضعیف ہیں لیکن اگر یہ روایت موجود ہے تو صحیح ہوگی میں اعتراف کرتا ہوں مجھے اس خاص روایت کی تحقیق نہیں لیکن میں نے موضوعات کی کسی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ ملک کے بارے میں ملک کو دیکھنے اور ملک کو دیکھ کے دعا کرنے کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ سارے کے سارے ضعیف ہیں میں دوبارہ چیک کر لوں گا ہو سکتا ہے میری یادداشت غلط ہوئی ہو احادیث تو بہت سے صاحب کرام سے روایت ہوئی تو کیا وجہ ہے کہ منکرین حدیث زیادہ تر حضرت برحرہ کو نشانہ بناتے ہیں ہمارے منکرین حدیث میں بہت زیادہ اوریجنلٹی نہیں ہے ہمارے منکرین حدیث تمام باتیں مغربی لوگوں کی دہراتے ہیں ہمارا کوئی منکر حدیث ایسا نہیں ہے جس نے کوئی نئی بات اپنی طرف سے نکالی ہو وہاں جرمنی کا ایک شخص تھا جو پچھلی صدی کے اواخر میں موجودہ صدی کے اوائل میں تھا گولڈ زہر سب سے پہلے اس نے حدیث پر ایک کام کا آغاز کیا تھا اور اس کا ایک شاگرد تھا جوزف شخت یہ بھی جرمن تھا دونوں یہودی تھے دونوں جرمن تھے انہوں نے سب سے پہلے حدیث کے بارے میں بدگمانی پھیلائی اور ایک بدگمانی یہ پھیلائی کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سن سات ہجری میں اسلام لائے اور سات ہجری کے بعد گویا تین سال ان کو حضور کے ساتھ رہنے کا موقع ملا جبکہ ان سے جو روایات ہیں وہ ساڑھے پانچ ہزار بتائی جاتی ہیں اور بقیہ صحابہ کی روایات تھوڑی ہیں جو پورا حضور کے ساتھ رہے تو جو آدمی تین سال ساتھ رہا اس نے تو ساڑھے پانچ ہزار روایات بیان کر دی اور جو تیس تیس سال پچیس پچیس سال پوری زندگی ساتھ رہے ان سے حدیث بہت تھوڑی ہیں تو گویا اس بات کی دلیل ہے کہ کہا ناز بلّہ گھڑ گھڑ کر اور غلط بیان کیا کرتے تھے یہ لوگوں نے دہرایا ہمارے لوگوں نے بھی دہرایا اس پر ایک ہمارے اور دوست ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے بہت عالم فاضل انسان ہیں اور علم حدیث پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے وہ بھی اعظمی ہے لیکن ان کا نام ہے ضیاء الرحمن اعظمی وہ پہلے اعظمی مصطفیٰ اعظمی ہے یہ ضیاء الرحمن اعظمی ہیں مدینہ منورہ میں رہتے ہیں ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پندرہ سال کی عمر تک ہندو تھے ہندو سے پندرہ سولہ سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوئے ان کے رشتہ داروں نے ان پر غیر معمولی مظالم کیے اتنے مظالم کیے کہ اگر اس کی تفصیل سنیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں پھر یہ اپنے اسلام پر قائم رہے علم دین حاصل کیا حدیث میں تخصص پیدا کیا سعودی عرب چلے گئے اور اب تقریباً پچیس تیس سال سے سعودی عرب میں ہیں وہاں کی شہریت ان کو ملی ہے مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں حدیث کے استاد ہیں اور حدیث پر انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیے ان میں سے ایک یہ کام بھی کیا کہ حضرت رحرا کی احادیث پر انہوں نے کام کیا حضرت ابو حریرہ کی احادیث پر جو اعتراضات جوزف شاخت نے اور گولڈ زہر نے دہرائے تھے وہ مصر کا ایک شخص تھا وہ بھی منکر حدیث تھا محمود ابو ریا محمود ابو ریا نے ایک کتاب لکھی ابو حریرہ و مرویات ابو حریرہ اور ان کی روایات اور اس میں وہی باتیں دہرائیں جو وہ لوگ کہتے تھے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں نے دہرائی ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی نے کمپیوٹر کی مدد سے حضرت ابو حریرہ کی ساری روایات کو جمع کیا اس کے سارے ترخ کو جمع کیا اور یہ ثابت کیا کہ جو ٹوٹل متون ہیں وہ پندرہ سو کے قریب ہیں باقی سارے ترک ہیں پندرہ سو متون کا یاد رکھنا ایک ایسے آدمی کے لیے جو لکھتا بھی ہو تین سال میں کوئی مشکل بات نہیں ہے روزانہ ایک کا بھی اوسط نہیں پڑتا ایک کا اوسط مشکل سے پڑتا ہوگا دو کا پڑتا ہوگا تین کا پڑتا ہوگا پانچ کا پڑتا ہوگا تو ایک آدمی تین چار پانچ حدیثیں تو روزانہ لکھ سکتا ہے یاد کر سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں یہ ان کی کتاب الگ سے موجود ہے اس کا بھی نام ہے ابو حرارا و مروی اس لیے ابو بحرا کے راستے سے چونکہ اعتراض کا موقع ملتا ہے اس لیے ابو بحیرہ کو زیادہ کرتے ہیں احادیث کے ذوف کے بھی درجے ہوتے ہیں یقیناً ہوتے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف احادیث کی بیالیس قسمیں ہیں بیالیس میں سے میں نے چند بیان کی تھی ان سب کے الگ الگ درجے ہیں ضعیف احادیث کو بالکل ریجیکٹ نہیں کیا جاتا قبول کیا جاتا ہے بعض شرائط کے تحت یہ ذوف پر دار و مدار ہے بہت ضعیف کو قبول نہیں کیا جاتا جو کم ذوف والی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کیا دوسری ضعیف احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے اگر دوسری ضعیف احادیث سے تائید ہوتی ہو تو بعض معاملات میں قبول کر لیا جاتا ہے بعض معاملات میں نہیں کیا جاتا احکام میں قبول نہیں کیا جاتا عقائد میں قبول نہیں کیا جاتا فضائل میں قبول کر لیا جاتا ہے اگر دو تین ضعیف احادیث سے ایک بات پتہ چلتی ہو کہ فلاں دن کا روزہ رکھنا مثلا افضل ہے تو روزہ ویسے بھی افضل ہے تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں یہ محدثین کی بڑی تعداد کی رائے ہے بعض لوگوں کی رائے ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے اور حضور سے منسوب نہیں کرنا چاہیے یادداشت کو بڑھانے کے لیے کوئی ایکسرسائز یا دعا بتا دیجئے مجھے نہیں معلوم کوئی آپ کے علم میں آئے تو آپ بھی بتائیے گا میرے علم میں تو کوئی ایکسرسائز نہیں ہے شاہ ولی اللہ صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ گیارہ بادام روزانہ کھایا کرتے تھے تو بادام کھانے سے یادداشت بڑھتی ہو تو آپ ضرور بڑھائیں میں نے ایک ویدک کتاب میں پڑھا تھا وید ہندوؤں کی جو پرانی میڈیکل سائنس ہے جو تقریباً تین ہزار سال پرانی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوؤں کی یہاں ایک دوا ہے جو مہا سرسوتی چورن کہلاتی ہے تو میں نے ایک عزیز کو فون کیا جو ہندوستان سے مرحوم آنے والے تھے ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ نصیب کرے ان کو میسج دیا تھا کہ اگر آئیں اور کسی ویدک کی دکان سے مہا سرسوتی چورن لے آئیں تو دیکھیں گے آزما کر کے اس سے یادداشت بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی دعا تو ربی سے اتنی علما ہے یہ دعا پڑھیں ایک اور دعا میں نے کسی کتاب میں پڑھی تھی کہ اللہ انی اسلو کا علم اللہ یونسا اللہ عما اِنّی اسلو کا علم اللہ یونسا اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو بھلایا نہ جا سکے یہ دعا آپ بھی کر لیا کریں لیکن ایک گر جو میں نے دیکھا ہے خود مجھے عمل کرنے کا ابھی تک موقع نہیں ملا وہ یہ کہ علم حدیث سے زیادہ اعتنا رکھیں جو آدمی علم حدیث زیادہ پڑھتا پڑھاتا ہے اس کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے تو یہ تینوں کام کریں بادام بھی کھائیں اور یہ دعا بھی پڑھیں اور علم حدیث سے بھی مطالعہ رکھیں اور اگر وہ مہاسا سرسوتی چورن مل جائے تو اس کو بھی آزما لیں واخر الحمد للہ العالمین